والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم میٹھے میٹھے اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر تیرہ کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر تیرہ نکال لیجئے پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اس سبق نمبر تیرہ میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں حرف کے اوپر جا بجا آپ دیکھیں گے کہ تین دندان والی شکل حرف کے اوپر آتی ہے اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں یعنی تشدید والا حرف حرف مشدد سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو شکل جزم کی صورت میں ہوتی ہے یعنی چھوٹی سی دال نما شکل حروف کے اوپر ہوتی ہے جزم کو سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر وہ جزم کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں اور سکون کی دوسری شکل ہوتی ہے تشدید تشدید بھی ایک صورت ہے سکون کی اور اس کی شکل ہے تین دندان دان تین دانت بنے ہوئے ہیں اس کے لہذا یہ جس حرف پر آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں اور مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر یعنی دو حرف کی دیر لگے گی مشدد حرف کو ادا کرتے ہوئے دو حرف کی دو حروف کی ادائیگی کی دیر لگے گی جیسے اتا پہلے یہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے ملا ات اب اس کی اپنی جو ذاتی حرکت ہے اب یہ اس حرکت کے تحت پڑھا جائے گا تا تا ات اب اس کو اتا یوں نہیں کہیں گے اکثر جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہ دینا کو پڑھ رہے ہیں اللہ دینا وسماواتی تو اس میں جماؤ ہے اور اسی طرح اللہ دینا الرحمن مین نہیں الرحمن ار اتا دو حروف کی ادائیگی کی اس میں دیر لگے گی جب بھی مشدد حرف پڑھیں کہیں پر بھی تو اسے دوہرا پڑھیں گے یعنی دو حرف کی دیر پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملے گا اور پھر ملنے کے بعد پھر وہ اپنی حرکت اس کی پڑھی جائے گی یہ طریقہ ہے مشدد حرف پڑھنے کا لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے جو حروف حروف مقلقلہ حروف قلقلہ جو پانچ حروف ہیں قوف قو با جی دال ہم نے سبق نمبر گیارہ میں انہیں پڑھا کہ یہ ساکن تھے ہم نے قلقلہ کیا لیکن اگر ان کے اوپر تشدید ہو یہ مشدد حروف ہوں تین دندانوں والی شکل ان پانچ حروف پر آ جائے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے جیسے اب با اب اب کو اجا تو اس میں تکلف بھی نہ ہو لیکن خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر ان پر وقف کریں گے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا جیسے بل تو جمع کے ساتھ اور خوب ظاہر ہوا اق اور حق محسوس کر رہے ہیں آپ اگر ساکن حرف پر قلقلہ کیا جائے جیسے اب حمزہ با زبر اب اب یہ وہ سکون ہے جو جزم کی علامات ہیں ڈال نما وہ علامات ہیں تو اس کو بالکل ایزی پڑھیں گے اب اب اب اب اس کو اب اس طرح تکلف میں نہیں پڑھیں گے اب جیسے اب و اب تجری بالکل ایزی اق تو یہ اس کا انداز ہے لیکن جب یہ مشدد حروف اگر حروف مقلقلہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا جیسے تبت یدا ابی لہبیوں و تب اب تب محسوس کیا آپ نے تو یہ اس آواز سے آپ محسوس کریں گے کہ مشدد حرف اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں اور ان پر اگر قلقلہ کیا جائے تو خوب ظاہر ہوگا اور اگر قلقلہ نہیں کریں گے روا میں پڑھیں گے جیسے اب تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے ان حروف کو بالخصوص حروف قلقلہ کو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا اور دوسرا یہ کہ اسی قاعدے کے اندر یعنی سبق نمبر تیرہ میں انشاءاللہ ہماری اسی مشق میں نون اور میم مشدد بھی آئیں گے لہذا اس کے متعلق پہلے بھی اس کا قاعدہ ہم نے سنا تھا اور اس سبق نمبر تیرہ میں اس کا قاعدہ ہے نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ ان میں کیا ہوگا غنہ ہوگا کیا ہوگا غنہ ہوگا اور غنہ کسے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو قاعدہ یاد ہے ماشاء اللہ تو ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے جیسے ان اب اس کو ان لا نہیں پڑھیں گے جیسے نا اشہد ان تو اشہد ان لا نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ اخفا کا غنہ ہو جائے گا اس میں نون واضح اور ظاہر ہوگا اور اس کا غنہ واضح ہوگا ان ان ان اس کو اللہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ تو اللہ میں لام کی طرف نون کا مخرج لام کی طرف پلٹ رہا ہے یا نون کو واضح طور پر ادا کریں گے انا اللہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا اور نون میم مشدد جہاں بھی ہوں گے قرآن پاک میں کہیں بھی نون میم مشدد ہوں گے وہاں غنہ ہوگا اور جیسا کہ اس سے متعلق ہم نے یہ بھی سنا کہ الحمدللہ یہ جو قواعد و مخارج ہیں یہی قرآن پاک کی تلاوت میں عمدگی ہے اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے یہی قرآن پاک کا زیور ہے اور قرآن پاک کو ان قواعد و مخارج کے ساتھ خوب آراستہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ہے اور اس میں مزید حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور لذت بھی ملتی ہے اگر قرآن پاک کو قواعد قواعد و مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا لہذا پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں کوشش یہ کریں کہ قواعد جو سیکھ رہے ہیں ان پر عمل بھی ہو ان پر عمل بھی ہو اب جیسے ہم نے غنے سے متعلق سنا کہ غنہ کیسے کرنا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار اسے ٹھہرائیں گے جیسے انا انا اما تو یہ انداز اور اسی طرح مشدد حروف سے متعلق بھی ہم نے سنا کہ اس کو دوہرا پڑھیں گے مشدد حرف جس حرف پر تین دندان والی شکل ہوگی اس حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے یعنی دوہرا پڑھیں گے پہلے وہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے مل کر اور پھر وہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسے اتا اب اس میں سکتا نہیں ہوگا کہ اب یہ بہت دیر ہو گئی ٹھیک ہے اتا اتا سکتا تسلسل بھی قائم رہے اور نہ ہی اس میں سکتا کی صورت پیدا ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ تشدید یعنی اس کی جو تشدید ہے وہ کامل ادا نہ ہو ایسا بھی نہ ہو کہ جلد بازی سے اللہ وینا اللہ وینا الرحمن جیسے اللہ ہر وش ہر میں اب یہ دورہ پڑا گیا تو اس قاعدے کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو آج کے ہمارے اس سبق نمبر تیرہ میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں تاکہ اس سبق میں جو قاعدہ ہے تشدید کا اس کی خوب مشق ہو اس کی صحیح سے پریکٹس ہو تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکے الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سبق نمبر تیرہ میں بالخصوص جو بے ترتیب حروف لکھے گئے <clears throat> مدنی قاعدے میں سبق نمبر تیرہ کے جو حروف یہ لکھے ہوئے ہیں یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف وہ ابتدا میں لکھے گئے ان کے اندر امتیاز کرنا ہے فرق کرنا ہے ان میں وضاحت کرنی ہے واضح کرنا ہے اور وہ کیسے ہوگا خوبیوں کے ساتھ ہر ایک کی خوبی اس کو دوسرے حرف سے ممتاز کرے گی اس سے الگ کرے گی اور اس میں فرق کرے گی مثلا تا ہے اور تو تا اور تو کا ایک ہی مخرج ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے تا اور تو اب اس پہ فرق کیا کریں گے تا کو باریک پڑھیں گے تو تا کا باریک پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے ٹھیک ہے اور پو پا جو ہے اس کو پر پڑھنا موٹا پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے یہ اس کی صفت ہے اور صفت لازمہ ہے اگر اس کے اندر موٹاپا ختم کر دیا جائے تو پو تا بن جائے گا اور تا کے اندر باریکی کی صفت ختم کر دی جائے تو تا پو بن جائے گا تو یوں حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا لہذا اس میں فرق اور امتیاز جبھی ہوگا کہ ان کی خوبیوں کا لحاظ رکھا جائے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تلاوت قرآن پاک ہمارے لیے آسان ہوگی اور تلاوت کے دوران جو جو خامیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح ممکن ہوگی جب ہم خوب توجہ کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کے قرآن پاک ہم اچھے اندازے پڑھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ نماز کے اندر بھی جو قرآت ہو وہ بھی بغیر غلطیوں کے ہوں اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو بغیر غلطیوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کی تلاوت ہم کر سکیں تو یہ قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے قاعدہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو جیسے ہم نے سبق نمبر ایک میں علی سے یا تک مشق کی اور حروف کے مخارج کو واضح کیا کہ کون سا حرف کس مخرج سے کس جگہ سے ادا ہوتا ہے تو اگرچہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ناظرہ پڑھا ہوا ہے حفظ کیا ہوا ہے لیکن اگر مخارج میں یعنی ادائیگی میں درستی نہ ہو اگر بگاڑ پیدا ہو تو حروف جو مفردات ہیں ابتدائی حروف ہیں الف سے یا تک ان کی خوب مشق کر لی جائے ان کی دوبارہ ان کی مشق کی جائے پریکٹس کی جائے تاکہ اس کے اندر اگر ادائیگی میں کسی قسم کی غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائی یہ یہ بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط ہوگی یہیں سے حرکات کی ادائیگی جو حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے جو ہم نے ابھی مشق میں سیکھا سبق نمبر تین میں سبق نمبر چار میں اور اس کے آگے بھی حرکات آئیں تو حرکات کی ادائیگی حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں ان کی ادائیگی کا جو معیار ہے اسے آپ نوٹ بھی کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اس کی خوب مشق کریں کہ زبر کو اگر ادا کریں گے تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے آواز اور منہ کھولیں گے جب تک ہم اپنے انداز تلاوت کو بدلیں گے نہیں اس وقت تک ہماری خامیاں دور نہیں ہوں گی اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی تیس سال ہو چکے چالیس پچاس سال ہو چکے اور بچپن سے تلاوت قرآن کرتے آ رہے ہیں اور غلطیاں زبان پر چڑھ چکی ہیں یہ اتریں گی نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی حروف کی تصحیح کی اور جو جو غلطیاں ان کی درستی کی ہم غور کریں کہ کیا کیا غلطیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں ان کی اگر اصلاح کی کوشش کریں گے تو کوشش سے ہر کام آسان ہوتا ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں یہ بنیاد ہے تو حرکات زبر زیر پیش زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے تو زبر کی ادائیگی کا جو معیار ہے اس کی درست جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آواز اور منہ کھولیں گے جیسے تا تو تا زبر تا اب تا زبر تا اگر منہ نہیں کھولیں گے تو زبر صحیح ادا نہیں ہوگی اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے آواز کو گرا دیں گے آواز کو کیسے گرا دیں گے جیسے بی ٹی اب آواز کو نہیں گرائیں گے تو پھر یہ مجبور طریقہ ہو جائے گا جو کہ درست طریقہ نہیں قرآن پاک کو عربی لبو لہجہ اور معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے ورنہ یہ بن جائے گا اے بے تے اور یہ غلط طریقہ ہے حمزہ زیر اے یہ نہیں حمزہ زیر ای e۔ زیر کی آواز کو گرا کر ای کھینچیں گے بھی نہیں حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے یہ تین قاعدے ذہن میں رکھیے تین اس کی احتیاطیں ہیں کہ حرکات کو جب بھی ادا کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف تو اب یہ کہ زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے یہی اس کا مخرج ہے یہی حرکات کی ادائیگی کا معیار ہے جیسے او او اگر تھوڑا سا منہ کھول لیں گے تو یہ او کی جگہ او بن جائے گا ٹھیک ہے جیسے الحمد دو الحم دو تو دو یہ مجھول طریقہ ہے جو کہ درست طریقہ نہیں الحمد دو بعض لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر یہاں وہ مدہ ہوگی یا یا مدہ ہوگی تو اس کی آواز کو گرائیں گے جیسے ای ورنہ وہ اے پڑھتے ہیں اور نہ تو اس کی آواز کو مجہور طریقے سے پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے حرکات کی ادائیگی کا درست جو طریقہ ہے عربی میں وہ یہی ہے کہ زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے زیر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز کو گرائیں گے پیش کو جب بھی ادا کریں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو درست طریقے سے حرکات ادا ہوں گی اس بات کا بالخصوص خیال رکھیے گا اور اسی طرح حروف مستعلیہ جو آئیں گے انہیں پر پڑھنا ہے ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہے تو اب یہ مشدد حروف کو ہم نے دوہرا پڑھنا ہے دو مرتبہ اب اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ شاء لہٰذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سبا کے نمبر تیرہ اس کی مشق میں خوب توجہ کے ساتھ کیونکہ یہ بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا ہے خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں اللہ مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے صلو علی الحبیب حمزہ تا زبر ات تا زبر تا تا ات اب تا کی زبر جب ادا کریں گے آواز اور منہ کھولیں گے اور اس کو کھینچیں گے بھی نہیں کیونکہ حرکات کی ادائیگی کا درست طریقہ یہی ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے اور حروف کا جو ہر حرف کا نام واضح اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر دیں اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہمزتا زبر اتہ تا اتہ تو اب یہ جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے حرکات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں حرکات درست طریقے سے ادا نہیں ہوتی حمزہ تا تا پیش زبر اور جب بھی ہجے کریں اب یہ ہجے میں نے کی جب بھی ہجے کریں گے تو پہلا حرف جو دوسرے ساکن حرف سے مل رہا ہے پہلا متحرک حرف جو دوسرے ساکن حرف سے مل رہا ہے پہلے متحرک حرف کا نام لیں گے اب جس سے ملایا جا رہا ہے اس کا نام لیں گے پھر اس کی حرکت کا نام لیں گے اس کا درست طریقہ کیا ہے پہلے جو متحرک حرف ہے اس کا نام لیں گے پھر یہ متحرک جس ساکن حرف سے مل رہا ہے اس حرف کا نام لیں گے پھر تیسری مرتبہ اس کی حرکت کا نام لیں گے یعنی پہلے والے متحرک حرف کی حرکت کا نام لے کر پھر جو ہے دوسرے ساکن حرف جو مشدد ہے اس کی اپنی جو حرکت ہے اس کا نام لیں گے یہ طریقہ ہے اب اس کو بعض یوں پڑھتے ہیں حمزہ زبرتا تا زبرتا یہ بھی ایک طریقہ ہے بہرحال درست طریقہ یہ ہے کہ حمزہ تا پہلے حمزہ تا اب زبر حمزہ تا زبر ات تا زبر تا یہ طریقہ ہے ات تا ٹھیک ہے اس لحاظ سے اس کا جب بھی ہجے کریں گے تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا اب انشاءاللہ اس کی روا میں یہ سبق سطر نمبر ایک سے سطر نمبر سات تک ہم اس کی مشق کرتے ہیں اب تو اب اس میں پہلے حمزہ ہے حمزہ باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے اب تو مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے پیش جب پڑھیں گے تو وہ پیش کی وجہ سے گول ہوں گے اب تو اتو اتو از از لال کی خوب مشق کیجیے توجہ کے ساتھ تاکہ اس کے اندر سیٹی کی آواز افزا یہ نہ ہو کیونکہ ہم نے زا اور زال میں فرق کرنا ہے تو زا کو سیٹی کی آواز میں سختی سے پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے کیا ہے اس کی خوبی ہے یہ اس کی صفت لازمہ ہے یعنی خوبی لازم ہے جب تک ادا نہیں کریں گے تو زا درست طریقے سے ادا نہیں ہوگا اسی طرح رال کو نرم پڑھنا نرمی کے ساتھ پڑھنا یہ اس کی کیا ہے بنیادی خوبی ہے اگر یہ خوبی ختم کر دی جائے تو رال زا بن جائے گا یہ دونوں کی آواز میں فرق پیدا نہیں ہوگا لہذا ملتی جلتی آواز والے حروف کے اندر فرق کرنا ہے اب اس سطح نمبر دو کو دوبارہ دہراتے عزا عزا اس میں سختی نہ ہو عزا سطر نمبر تین او یہ ہے اس کو ہونٹ بھی گول نہیں کریں گے پر کریں گے او مگر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی جیسے او نہیں پڑیں گے او یہ نرم ہوا ہے فرق ہے ٹھیک ہے تو سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور سین کو سختی میں پڑھیں گے یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی سا کی دوہرائی دوبارہ مگر تشدید بھی دوہرا پڑیں گے اس کے دو حرف کی دیر لگے گی جس طرح ہم نے دیگر حروف پڑھے مگر اسے سختی نہیں ہوگی نرمی ہوگی افسا سطر نمبر چار اص سین اور سود یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی مقام سے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں فرق کیا ہے سین کو باریک پڑیں گے اور سوت کو پر کریں گے یہ ان کے اندر فرق ہے سین کی ادائیگی اس اف جب زبر پڑیں گے تو آواز اور منہ کھل جائے گا اف جی سطر نمبر پانچ اڈا اڈا اب یہ حروف قلقلہ میں سے ڈال ہے لہذا اس کو جماؤں کے ساتھ خوب جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے اڈا ادا اوکو اب اوبو مخارج کی لسٹ میں آپ بود کا مخرج دیکھ لیجیے بود زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے زبان کی جو کروٹ ہے یہ جڑ زبان کی جانب جو ہے یہ کروٹ اگر سیدھی جانب پر لگائیں گے اوپر کے داڑوں سے اوپر کے داڑوں کی جڑ سے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس سے آسان جو ہے الٹی جانب یعنی بائیں جانب زبان کی کروٹ بائیں جانب کی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا لیکن لگانے کے بعد اس کو تسلسل کے ساتھ ہٹانا ہے ایک دم نہیں ہٹانا اس میں صفت استطالت ہے استطالت کا مانا ہوتا ہے دراز اس کا مخرج دراز ہے یعنی لگنے کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ آرام سے ہٹے گا ایک دم ابو ابو ایسے نہیں ابو ابو ابو پور بھی پڑھیں گے اس کو اور پھر مستعلیہ میں سے سطر نمبر چھ اکا یہ ڈنڈی والا کاف ہے لہٰذا اس کو باریک پڑھنا ہے اور دو نقطے والے کاف کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے یہ اس میں فرق ہے اکا اکا اک اب یہ قوف جو ہے حروف مستالیہ میں سے پور پڑیں گے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے حروف قلقلہ جو پانچ ہیں ان میں سے بھی ہے لہذا اس کا قاعدہ یہ کہ جب حروف مقلقلہ مشدد ہوں تو خوب جماؤں کے ساتھ ان کی تشدید ادا کی جائے اک پ سطر نمبر سات اہ اہ اہ اب جو سینے کی جانب حلق کا حصہ ہے جو سینے کی جانب اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق اگر اس طرف کا معیار رکھیں گے منہ کی جانب تو یہ پھر آخری حلق ہوتا ہے اور اگر سینے کی جانب اس کا معیار رکھیں گے تو یہ پہلا حلق ہے ویسے عموماً اس کو پہلا حلق ہی کہا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آواز جو ہے وہ سینے سے اوپر کو منہ کی جانب آتی ہے آواز جو سانس ہے وہ جو ہے وہ منہ کی طرف آتی ہے یعنی سینے کی جانب سے آتی ہے اور لہذا یہ پہلا حلق یہی پڑتا ہے نیچے والا جو سینے کی جانب ہے اس کو سینے کی جانب سے ادا کریں گے اور آگے ہا ہے ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے ہا اور ہا میں ممکن ہے دیگر زبانوں میں شاید حروف کی ادائیگی کا معیار نہیں ہوگا لیکن خاص طور پہ عربی میں اس چیز کا لحاظ ہے اگر نہیں کریں گے تو معنی بدل جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی غلطیاں واقع ہوتی ہیں اگر حروف کے اندر امتیاز یا فرق نہ کیا جائے ان کی خوبیوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کئی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پیارے میٹھے اسرائیم اسرائیل بھائیوں ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے ہا کو ابتدائے حلق سے ادا کرنا ہے اور ہا کو وقت حلق یعنی درمیان حلق سے ادا کرنا ہے اہا اہا اہا احا یہ ہا اور آئین اتنا مشکل نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے ادا کرنا بس یہ کہ مشق نہیں ہوتی پریکٹس نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے شاید مشکل ہے اور جب بھی نیا کام کرنے لگتے تو مشکل محسوس ہوتی ہے لیکن مشکل ہوتا نہیں ہے جب مشق کریں گے اور صحیح درستی کے ساتھ یہ اپنے مخرج سے جب ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی طریقے سے آسانی سے بغیر تکلف سے ہر ہر حرف کو ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں احا احا تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو آج ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے سبق نمبر تیرہ کے جو مشق کی ہے مشدد حروف کی اور اس کے طریقہ بھی ہم نے سیکھا لہذا اس طریقہ کار کو ذہن میں رکھتے ہوئے مزید اس کی مشق کیجیے گا تاکہ مزید پختگی پیدا ہو اور شد تین دندان والی تشدید جو ہے تین دندان والی شکل کو کہتے ہیں یہ حرف کے ہمیشہ اوپر ہی آتی ہے اور جس حرف پر یہ علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے ماں قبل حرف سے مل کر پڑھا جائے گا اور پھر اس کی اپنی اصلی حرکت پڑھی جائے گی لہذا دوہرا پڑھا جائے گا دو حروف کے ادا کرنے کی یعنی دیر لگے گی دو مرتبہ بڑھا جاتا ہے جیسے اتا اتا اتا تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجیے گا اب انشاءاللہ شاء اللہ جل قرآن پاک کی سورت المعون کی انشاءاللہ اللہ مشق کریں گے قرآن پاک کے تیسرے ستارے اما ستارے کی سورہ معاون یہ نکال لیجیے انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے یہ آخری جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی بالخصوص ہم تلاوت نماز میں عموماً کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی بھی ہم نے مشق کی اور ان آخری جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اما سے بارے کی اس کی بھی ہم مشق کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ نماز کے اندر قرآت میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو اگر غلطیاں ہوں تو ان کی اصلاح ہو سکے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انتہائی توجہ کے ساتھ خوب توجہ کے ساتھ جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان قواعد کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں غور کرنا ہے کہ تلاوت کے دوران کون کون سا قاعدہ میں نے پڑھ لیا جو یہاں لگ رہا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے صلو علی علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ آج ہم نے سبق نمبر تیرہ میں جو مشدد عرو پڑھے اس میں تحفظ کے اندر استحاظہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استحاظہ یا تحفظ بھی کہتے ہیں تو اس تحفظ کے اندر بھی ہم مشدد حروف ہیں اعوذ باللہ باللہ اب اس کو دو مرتبہ پڑھا دوہرا پڑھا باللہ من الشیطان من تو نرجیم تو اب یہ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے مشق کی آج یہ قاعدہ اس کے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين شروع میں حمزہ اور را پر دو را پر زبر ہے حمزہ پر بھی صبر ہے پر بھی صبر ہے تو صبر کا ہم نے طریقہ شروع میں یہ سیکھا اس کی مشق کہ جب بھی زبر ہوگی اس کو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ائی تو آئی میں آگے یا کون سا کہتے ماشاء اللہ تو یا لین ہے یا لین کو کس طرح پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے تلوی تلوی آج ہم نے تشدید جو مشدد عروف پڑھے تلوی اب آگے یو کر لال پر کیا ہے تشدید تین دندان دان والی شکل ہے لال پر کیا ہے یو کر یو تو تشدید ہے اب تشدید جس حرف پر ہوگی کیسے پڑھیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے پہلے وہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے مل کر پھر وہ اپنی اصلی حرکت اس کی ادا کریں گے یو کری یو بدین اب ابدال جو ہے حروف قلقلہ میں سے لہذا حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں ان کے اوپر تین دندان والی علامت آئے گی شکل آئے گی تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے يكذب بالدين یہ ارو ای ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے یوکزی یوکزیبو جیسے ابھی از از ہم نے پڑھا کہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو یوکزی نہیں پڑھنا یوکزیبو ارو ای تلوی یو

اب یہ دال پر بھی آئین پر بھی پیش ہے اور آئین پر تشدید ہے اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے دوہرا پڑھیں گے وسط حلق سے ادا کریں گے تو پیارے میٹھے اسرائیم بھائی وہ پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے ولا على طعام یا والو دو پر پیش ہے ہاں پر بھی پیش ہے کو کامل گول کریں گے اور ہا کو بہت سے ملائیں گے بہت پر تشدید ہے تین دندانوں والی شکل ہے لہذا اس کو دو مرتبہ یعنی دوہرا پڑھیں گے والبوس کی فويل فويل للمصلين نل مسوئی یا کون سا قاعدہ یہاں پر کا ماشاء اللہ یا قاعدہ کیوں لگ رہا ہے کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاء اللہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے زبر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا حروف لین دو ہیں وا اور یا یہ دونوں حروف جب بھی ساکن ہوں اس سے پہلے ہر پر زبر ہو تو یہ حروف دونوں لین ہوں گے لین حروف کو نرمی سے پڑھیں گے للمصلین هم عن عن صلاتهم ساهون ہم یہاں قاعدہ آپ بتائیں گے عن صلاتهم جی آپ بتائیے کا ماشاء اللہ یہ قواعد آپ کو اس کا مطلب یاد ہے آپ کو تو جتنا توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ قواعد یاد بھی رہیں گے اور جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو یہ قاعدے آپ انشاءاللہ ان کی پہچان کرتے جائیں گے جب قواعد کی پہچان ہوگی تو عمل کرنا آسان ہوگا اور یوں پھر غلطیوں سے بچ کر اچھے سے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم یہ تلاوت کریں گے تو خوب نیکیاں انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آئیں گے تو پیارے میٹھے اسرائیم بھائی یہاں ان سولہ نون ساکن ہے نون کے اوپر جزم ہے یہ نون ساکن ہے نون ساکن اور تنوین کے ہم نے قاعدے سبق نمبر کس میں پڑھے تھے بارہ میں سبق نمبر بارہ میں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اقفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے تو غنے کی ایک الف کی مقدار ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیے الم الم س الذين هم يراءون آخر میں آواز دیکھیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یورا اون وقف کرتے ہوئے یہ اون جو ہم نے نون کو وقف میں ساکن کیا اس کی آواز میں جنبش ہو رہی ہے اس کی آواز میں ہو رہی ہے اور بعض احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے یا رب العالمین تو یہ سکون ہل جاتا ہے سکون کو جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے سکون کی آواز ہلنے نہ پائے سوائے حروف قلقلہ کے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا تو ان ساہون نون کو کامل ادا کر دیں اس کا سکون آواز اس میں ہی لینی ساہون اس طرح آواز لے گی نہیں آواز میں جمبش نہیں ہوگی آواز لوٹتی ہی نہیں آئے گی بلکہ سکون کو کامل ادا کر دیں الین ہم التی الذين هم يراءون يراءون يراءون یہ آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے بہرحال تو آپ کوشش کریں گے آواز کو سنیں الوین ہم یوراؤن یہ صحیح طریقہ ہے اور آواز جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے یورا اون نہ یہ جو آواز آ رہی ہے نا عالمین نہ یہ آواز جو ہل رہی ہے سکون کی یہ درست نہیں ہے اس خامی کو ہم نے دور کرنا ہے اللہ ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد